کے امام کو نوکر کرنا کہنا یہ امام کے ادب اور احترام کے بالکل بھی لائق لفظ نہیں ہے ہاں امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم ضرور ہوتے ہیں لیکن یہاں پر نوکر کا لفظ ایک امام کے لیے کہ جس کے ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو صرف ایک تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے اس کو آپ امام کو نوکر کہتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے تو امام نوکر نہیں ہوتا ہاں وہ وقت اجارہ لیتا ہے اجرت جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں اجرت لیتا ہے وہ اور امام کو جب رکھا جاتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں طے ہوتی ہے یہ بات صحیح ہے کہ مثال کے طور پر اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کو پانچ وقت کی نماز پڑھانا ہے آپ کو نماز جنازہ پڑھانا ہے آپ کو جو ہے مسجد میں تقریر کرنا ہے یا جو بھی کام جو ہوتے ہیں تو باقاعدہ وہ کام طے ہوتے ہیں اور کام طے ہونے کے بعد پھر یہ طے ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ان کاموں کا ان کاموں میں جو وقت لگتا ہے اس وقت کا عبادت کرنے کرانے کا پیسہ لینا دینا یہ تو جائز ہی نہیں ہے شریعت میں سمجھ رہے ہیں آپ اگر عبادت کا پیسہ لیں گے تو پھر عبادت کا اجر و ثواب باقی نہیں رہا اس لیے نماز پڑھانے کا کوئی بھی امام پیسہ نہیں لیتا ہے پیسہ لیتے ہیں وہ اپنے ٹائم کا جو وہ وقت دے رہے ہیں تو اسی کو اجرت کہتے ہیں وقت اجارہ کہتے ہیں تو اس لیے امام تو کو نوکر کہنا تو یہ جب ساری چیزیں طے ہو جاتی ہے تو امام جتنے گھنٹے کی اپنی جو جتنے گھنٹے وہ دے رہا ہے یا جتنے گھنٹے کی اجرت لے رہا ہے تو اتنے گھنٹے اس اتنے گھنٹوں میں اس کو وہ کام کرنا ہے جو کمیٹی نے بتائے ہیں تو وہ سارے کام کرنا ہے تو اب یہ کہنا کہ امام نوکر ہے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے یہ لفظ ہی ان کے قابل نہیں ہے کیونکہ امام ہم تو یہ کہیں کہ امام نوکر نہیں ہوتا جناب امام بادشاہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے دربار میں مسلح پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں مقتدی جو اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں حاصل کر دیتا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے تو بہت بڑی بات ہے کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو دولت مند کیوں نہ ہو عرب پتی خرب پتی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ امام بننے کے لائق نہیں ہے تو اس کو تو امام کے پیچھے ہی کھڑا ہونا ہے کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو اگر اس میں امام بننے کی لائق ہی نہیں ہے تو وہ مسلح پر کھڑا نہیں ہو سکتا اسے تو پیچھے ہی کھڑا ہونا ہے تو یہ بات ہے اس لیے نوکر کا لفظ استعمال نہ کرے جائیں کیا جائے یہ بہت اچھی بات نہیں ہے اور امام کو بلکہ ادب اور احترام سے کہا جائے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے علماء کا ادب اور احترام کرو اپنے اماموں کا ادب اور احترام کرو وہ ہمارے سروک کے تاج ہیں اس لیے سوچ سمجھ کر کے کوئی بھی بات کہنا چاہیے